زمزم بن جوز حفانی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خبر بیان کی کہا کہ پھر آپ نے سلام کے بعد صاحب کے دو سجدے کیے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار سولہ